حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کو تین طلاقے ہو چکے ہوں اسے دوران عدت میں خرچہ اور رہائش نہیں ملیں گے سنن نزائی حدیث نمبر تین